بھائیو بہنوں جلدی حج کر لو بیت اللہ وہ گھر جو ہمارے رب کا ہے جہاں ہمیشہ ہدایت برستی ہے جہاں ہر نبی تشریف لے گئے جہاں جبرائیل امین علیہ السلاۃ وسلام بار بار اترے جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن گزرا جوانی گزری جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا جہاں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار سجدے کیے اور ان سجدوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت کا نشانہ بنایا گیا وہ گھر جو انسانیت کی ترقی ہے جو اسلام کا مرکز ہے وہاں کبھی حضرت آدم علیہ السلاۃ وسلام تشریف لائے کبھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلاۃ وسلام نے اس کی مزدوری فرمائی جہاں سے اسماعیل علیہ السلاۃ وسلام ذبح ہونے کو روانہ ہوئے جہاں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے مارے کھائیں جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شجاعت نے تالے کھولے جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی وفاؤں نے ڈیرا ڈالا جہاں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بت گرائے وہاں کے کس کس مقام کو بیان کروں وہاں کی کس کس فضیلت اور تاریخ کو عرض کروں زمین پر تو کیا آسمانوں پر بھی کعبہ اور زمزم جیسی بلند نعمتیں موجود نہیں ہیں اس لیے بھائیو بہنوں جلدی حج کر لو جلدی کرو بھائیو جلدی کرو جلدی کرو بہنوں جلدی کرو مکان پھر بن جائے گا نہ بنا تو کیا ہوا شادیوں کے خرچے پھر آ جائیں گے نہ آئے تو کیا ہوا حج کا فریضہ ادا کر لو حج کا فریضہ ادا کر لو حج کا فریضہ ادا کر لو دیکھو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں تاجلو الحج فان احدكم لا يدري ما يعرض له حج کے لیے جلدی کرو کیونکہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اسے کیا حالت پیش آ جائے دوسری روایت میں ارشاد فرمایا جو حج کرنا چاہے وہ جلدی کرے کیونکہ کبھی بیماری آ جاتی ہے مال گم ہو جاتا ہے یا کوئی رکاوٹ آ جاتی ہے